کی چھ تاریخ اور چودہ سو سات ہجری کا پہلا جمعہ ہے محرم کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور ہجری سال اس سے تبدیل ہو جاتا ہے اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور بقرعید ذلحجہ کے ختم پر سال پورا ہو جاتا ہے تو اب چودہ سو سال سے سات سال زیادہ ہو گئے ہجرت کے واقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ تشریف لائے مکہ معظمہ کو چھوڑا اس کی گویا یہ سال کی ابتدا ہوتی ہے چودہ سو سات سال ہو چکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے یہ سن ہجری کلا تھا اور یہ محرم کا مہینہ پہلے سے ہی حرمتوں والا عظمتوں والا مہینہ ہے اس کی عزت اور حرمت جاہلیت میں بھی کی جاتی تھی اور ان چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق محترم مہینے ہیں عزت والے مہینے ہیں منہا اربعات حرم بارہ مہینے ہیں اللہ نے بنائے اور ان بارہ میں سے چار مہینے عزتوں والے ہیں ایک مہینہ ذکادہ کا ایک ذلحجہ کا ایک محرم کا اور چوتھا مہینہ رجب کا ان چار مہینوں کو عزت والا مہینہ قرآن کریم میں بتلایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مدینے میں تشریف لانے کے بعد جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ بھی فرض تھا جب رمضان کا مہینے کا روزہ فرض ہو گیا تو دسویں تاریخ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی منسوخ ہو گئی اب روزہ فرض نہیں رہا دسویں کا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دسویں کا بھی رکھتے تھے اور اب بھی ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم رکھیں سنت ہے بڑی فضیلت کا روزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دسویں کا روزہ رکھنا محرم کی اس کے اتنا ثواب ہے اس کا ایک سال کے گنا معاف ہونے کی امید ہے اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ رمضان کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ تو فرض ہے اور بہت اونچی ہے اس کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے لیکن رمضان کے علاوہ گیارہ مہینوں میں اتنا فضیلت والا کوئی روزہ نہیں جتنا دسویں محرم کا ہے یہ بات اس لیے میں نے سمجھائی اور شروع میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ محترم مہینہ ہے یہ سن ہجری کی ابتدا بھی یہاں سے شمار ہوتی ہے اور دسویں کی تاریخ کا دن پہلے سے ہی بڑی عظمت والا دن ہے محرم کا نام محرم بھی اسی لیے ہے کہ یہ حرمتوں والا ہے عزتوں والا ہے محرم کہتے ہیں عربی میں جس کی عزت کی جائے تحریم سے باب تفریل ہے طالب علم عربی کے پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ اس میں مفرول جب بنایا گیا تحریم سے تو محرم بنا اور اس کے معنی عظمت والا جس کی عظمت کی گئی اور جس کا احترام کیا گیا تو یہ مہینہ سارے کا سارا عظمتوں اور عزتوں والا ہے قابل احترام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دسویں کا روزہ بڑی فضیلت والا ہے اور ایک حدیث میں یوں بھی آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا کہ دسویں تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے ہیں اور وہ اس لیے رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسا کلیم اللہ کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے اس دن نجات دی تھی اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو فرق کیا تھا تو اس شکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت موسا کلیم اللہ نے روزہ رکھا تھا کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودیوں سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بات پر عمل کرنے کے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نوی تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا اور اس سے یہ مسئلہ سمجھایا کہ یہودیوں کے ساتھ عبادت میں بھی مشابہت نہیں ہونی چاہیے وہ دسویں کو روزہ رکھتے ہیں مسلمانوں کو دو روزے رکھنے چاہیے ایک نو کا اور ایک دس کا تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ رہے وہ صرف ایک روزہ رکھتے ہیں مسلمان دو روزہ رکھیں ان کی مخالفت کریں تو عبادت میں بھی غیر قوموں کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کو دور کرنے کے لیے ایک اور روزے کی تجویز فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو روزہ رکھا ہے دسویں کا لیکن حکم یہی فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو نبی کا بھی رکھوں تو فیلی حدیث سے تو ایک روزہ دسویں کا ہوا اور قولی حدیث سے آپ کے ارشاد اور آپ کے فرمان سے نبی کا روزہ بھی ہو گیا مقرر اس لیے اب مسلمانوں کو دو روزے رکھنے چاہیے ہاں، فکہ نے یہ بھی لکھا کہ اگر کسی وجہ سے نو تاریخ کا محرم کی روزہ نہ رکھ سکا دسویں کا رکھنے کے بعد پھر گیارہویں کا رکھ لے تاکہ دو روزے ہو جائیں اور مخالفت ہو جائے یوں یہ کام تو مسلمانوں کے کرنے کے ہیں اور محرم کے احترام اور عظمت کے لیے یہی کام بتائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھو اور روزے بھی دو رکھو اور ایک بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دسویں تاریخ کو موسم کی اہل و عیال پر اپنے کھانے میں کچھ وسعت کرو فراخی کرو کچھ زیادہ پکاؤ تو یہ جو وسعت ہے اور فراخی ہے اس کی یہ برکت بیان فرمائی کہ اس دن کے اندر وسعت کرنے میں راخی کرنے میں امید ہے کہ سارے سال اس کی برکت رہے اور گھر میں تنگی نہ رہے یہ ایک عمل ہے اور اس کی یہ خاصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو روزے کا حکم فرمایا اور ایک اہل و عیال پر راخی کا حکم دیا دو کام تو کرنے کے بیان کیے اور محرم کے دنوں میں یہی دو کام اہل سنت والجماعت کے کرنے کے ہیں یہ دستور العمل ہے محرم منانے کا سنت کے مطابق تو یہی طریقہ ہے کہ روزے رکھے جائیں گھر میں کچھ زیادہ فراخی بھی کر لی جائے اپنی گنجائش کے مطابق یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی قرض مند ہو جائے اور کھائی نہ کھائی ضرور کوئی نہ کوئی زیادہ تکلف کرے اپنی گنجائش اور حیثیت کے مطابق جتنی کچھ مہلت ہو اور اپنے خرچے میں جتنی کچھ اجازت دی جائے خرچے کے اعتبار سے اس میں فراخی کر لے جب زیادہ پکائے گا کچھ فراقی ہوگی گھر میں تو غریب غربا کو بھی دے دے گا خیرات بھی ہو جائے گی ثواب بھی ملے گا تو بات تو اتنی سی تھی اور عمل اتنا سا تھا لیکن ہم نے جس طرح اب محرم کو منانا شروع کیا ہوا ہے اس پر بھی ذرا آپ غور فرمائیں کہ کیا سنت کا یہی طریقہ ہے مسلمانوں کا یہی طریقہ تھا صحابہ کرام سب سے پہلے مومن ہیں ایمان والے وہی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیت کی ایمان لائے کلمہ پڑا آپ کی مجلس میں اور صحبت میں رہے آپ سے دین سیکھا قرآن سیکھا پھر شادات آپ کے جمع کیے یاد کیے ان پر عمل کیا اور نبی کی سیرت میں رنگے گئے اور وہ ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ کر نبی کی بات پر عمل کرنے میں مسابقت کرتے تھے دوڑ لگاتے تھے ہماری دوڑ دنیا میں ہوتی ہے کمانے میں ہوتی ہے تجارت میں ہوتی ہے زراعت میں ہوتی ہے نوکریوں میں ہوتی ہے ہم مسابقت یہاں کرتے ہیں اور وہ دین میں مسابقت کرتے تھے کہ کون بڑھ چڑھ کر دین کا عمل کرے کون بڑھ چڑھ کر سنت نبی پر پروانے کی طرح اپنی جان دے دے ان کا یہ طریقہ تھا انہوں نے کیسے محرم بنایا انہوں نے محرم کو ان تاریخوں کو کیسے گزارا یہ بتایا میں نے جو آپ کو دستور العمل یہ مومنین کا ہے صحابہ کا ہے قرآن کریم نے کہا میں غیر المومنین المومنین یہ طبی غیر رسول کو چھوڑ دے جو آدمی سوائے سنت کو چھوڑ دے رسول کی جی۔ من من رسول بعد ما تبین له الهدى ہدایت آ گئی روشنی آ گئی راہ بتا دیا گیا راستہ مجموعہ تجویز کر دیا گیا کر کے دکھا دیا گیا قرآن نے بتایا حدیث نے بتایا نبی کی سنت اور سیرت صحابہ نے بتایا یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد جو آدمی جب تبھی وغیرہ سے ایمان والے کے راستے سے چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لے تو پھر وہ کون ہے جہنم میں طرح جا رہا ہے ہی ماتولہ ونسلی ہی جانم پھر اس کو چھوڑنے کے بعد نبی نبی کریم کے صحابہ ایمان والوں نے جو اول المومنین ہے کیا ان کی کوئی صورت سیرت ملتی ہے ہمارے ہم ایسی صورت بھی نہیں بنا سک رہے جو نبی کے صحابہ کی تھی اہل بیت اظام کا نام لیا جاتا ہے لیکن ان کا جو طریقہ کار تھا اس میں ان مروجہ رسومات اور ان مروجہ بہت سی عادتوں کا کہیں نام و نشان نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کی عظمت کو جو بیان فرمایا اس کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں اہل بیت نظام کی محبت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا اور آپ نے صاف صاف فرمایا کہ جس کی کی مثال ہے میری اہل بیت کی لیکن جہاں اہل بیت کو کشتی نو فرمایا اور یوں بدلایا کہ جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا اور جو علیحدہ ہو جائے گا نجات نہیں پائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا تو اہل بیت کے کشتی کو فرمایا دی سفینہ اہل بیت کشتی اہل بیت میں سوار ہو لیکن جب کشتی چلتی ہے تو دریا میں تو چلتی ہے پانی میں تو چلتی ہے ریت میں تو نہیں چلتی کشتی وہ پانی کون سا ہے پانی شریعت کا پانی ہے یہ دریائے شریعت ہے یہ پہلے معرفت ہے اس میں چلے کشتی پہلے بیٹھ کی لیکن کشتی چلانے والا آسمان کو دیکھتا ہے وہاں کے ستاروں سے فائدہ اٹھاتا ہے روشنی ستاروں کی اس کے لیے رہبری کرتی ہے چال جو ہوتی ستاروں کی وہ بتاتی ہے کہ رخ کہاں جا رہا ہے سیرت سمجھ کے جاتے ہو اہل بیت کا طریقہ سمجھ کے جاتے ہو نبی کی سنت ہے یہ آپ بتائیں کہ یہ ہے کیا جو ہم سوچتے ہیں ہم کرتے ہیں یہ کس بنا پر کرتے ہیں تم تو اہل سنت و جماعت کہلاتے ہو پھر یہ کام کیوں کرتے ہو نبی کے زمانے میں تو یہ تھا ہی نہیں سن اکسٹھ کے اندر آج سے تقریباً تیرہ سو چھیالیس سال پہلے حضرت امام حسین کی شہادت کربلا میں ہوئی تیرہ سو چھیالیس سال ہو گئے ساڑھے تیرہ سو کے قریب سال ہو گئے اب تک ان کا ماتم نہیں ختم ہوا سنت کیا ہے کہ تیس دن سے زیادہ کسی کے لیے سوگ کرنا جائز نہیں موت پر ایک عورت کے لیے ہے کہ وہ چار مہینے دس دن کرے گی سوگ اپنے خامن کے مرنے پر ختم ہو جاتی ہے چار مہینے دسنگ کے بعد اس کے لیے اتنی گنجائش دی ہے سوگ کی شریعت میں لیکن اپنے مرد کے علاوہ کسی کی موت پر بھی بھائی ہو بہن ہو اولاد ہو کوئی رشتے دار ہو تین دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں لیکن یہاں تیرہ سو سال ہو چکے سوگ نہیں ختم ہوتا دو محرم آیا پٹاخہ شروع ہو جاتا ہے سیاہ کپڑے پہن لیے جاتے ہیں سیاہ کپڑے پہننا ماتمی لحاظ سے نجائز ہے علامت بنانا ماتم کی سوگ کی یہ نجائز ہے شریعت کے نزدیک رنج دینا اور بڑھانا یہ نہیں ہے اور گھٹانا یہ مقصود ہے بڑے سے بڑا حادثہ پیش آ جائے بڑے سے بڑے تکلیف کی کوئی واقعہ پیش آئے دنیا تو ہے ہی یہ واقعات ہی پیش آتے رہتے ہیں اس میں یہ تو محنت اور مشقت اور تکلیفوں کی جگہ ہے راحت کی جگہ تو آخرت ہی ہے جنت ہی ہے تو یہاں تو ایسے واقعات پیش آتے ہی رہیں گے شریعت نے تین دن کے بعد کہا ہے کہ اپنے اپنے کام میں لگو کام میں لگنے سے آدمی کا رنج کم ہوتا ہے خالی بیٹھا رہے گا جتنے دیر لوگ بھی آتے رہیں گے فکر روزگار بھی ہوتا رہے گا پریشانی اور رنج بڑھتی چلی جائے گی شریعت کا بڑا اعتدال ہے نہ تو یہ کہا کہ بالکل ہی رنج نہ ہونے دو کیونکہ یہ بھی انسان کی طبیعت کے تقاضے کے خلاف ہے محبوب چیز کی جدائی سے رنج ہوتا ہے رنج ہونا چاہیے طبیعت کا تقاضا ہے لیکن بڑھانا نہیں چاہیے اس کو تذکیریں کر کر کے اس کے اور پھر گھڑنتو اور غلط روایات بنا بنا کر اس کو بڑھانا رنج کو رلانا اس کو اندر لوگوں کو یہ شریعت کے مقصد صبر کے خلاف ہے شریعت صبر سکھاتی ہے تعزیت کے معنی بھی صبر دینے کے ہیں صبر کی تلقین کرنے کے معنی ہے تعزیت کے لیکن اب تعزیت کو بے صبری کا ذریعہ بنا لیا ہے صحیح تو معنی عربی میں کو تسلی دے اللہ تسلی دینا تسلی دے جو آدمی مصیبت زدہ کو جو اس مصیبت زدہ کو تکلیف کے بعد ثواب مل رہا ہے اس تکلیف میں اس تسلی دینے والے کو بھی ثواب ملے گا وہ تو تسلی دینے پر ثواب تھا یہ تو نہیں کہ بے صبری کرنے پر ثواب ہے اب ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کیا ہوتا ہے ہیں آپ بھی روتے ہیں یہ شریعت کے مقصد کے خلاف بات کو سمجھا کرتے ہیں اپنے مسلک کو سمجھنا چاہیے ہم دوسروں کو اعتراض نہیں کر رہے جو ان کا مذہب ہوگا وہ کرتے رہتے ہوں گے ہم اپنی بات اپنے بھائیوں کو اپنے اہل سنت کو سمجھا رہے ہیں کہ تعزیت کے معنی صبر دلانے کے ہیں بے صبری کے نہیں وہ جو کام کرتے ہیں سینہ کو بھی اور بالوں کو نوچنا چھڑیوں سے اور جاپو سے ماتم کرنا وہ تو ہے ہی وحشیانہ بات میں کہتا ہوں جو مسجدوں میں بیٹھ کر ہم مسلمان اہل سنت کے مبلغین کرتے ہیں یہ بھی شریعت کے مرضی کے خلاف ہے کیوں تقریر ہونی چاہیے بات ہونا چاہیے صبر کے تنقید کے لیے صبر دلانے کے لیے نہ کہ بے صبری کرنے کے لیے اور رنج بڑھانے کے لیے نہیں تقریر ہونی چاہیے واد ہونا چاہیے رنج کو گھٹانے کے لیے ہونا چاہیے لیکن ہمارا سنی عام لوگوں میں یہ بات ہے کہ جب تک امام حسین کی شہادت کس طرح نہ بیان کی دوسروں سے میرا کوئی اس وقت خطاب نہیں نہ میرے سامنے ہے وہ وہ تو جب کبھی کوئی موقع آتا ہے ان کے سامنے بیان کرنے کا وہ ہو جائے گا ہو جاتا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے چالیس سال مجھے تقریباً یہ اس بستی میں ہو ہی گئے ہیں بہت سے واقعات پیش آئے بہت سی تقریریں بھی کی زبان بندی بھی ہوئی نظر بندی اور جیل بھی گئے یہ سب کچھ ہو چکا ہے پہلے اب تو مجھے شوق نہیں رہا کچھ تقریریں کرنے کا اور آپ لوگوں کی حالت دیکھ کر بج گیا شوق کہ آپ لوگوں کو کوئی نصیحت نہیں ہوتی جو رواج چل رہا ہے وہ اپنے رواج میں چل رہا ہے بس جو جس کام کو سمجھ رہا ہے صحیح وہ کرتا چلا جا رہا ہے وہ نہ دیکھتا ہے کہ یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ شریف کا معافی کا یہ خلاف ہے ایک حجر ہے اور ایک طریقہ کار ہے جو چل رہا ہے لوگوں کا ہم نے مدتوں یہ بات سمجھائی اور آپ سے بوڑھے آدمی ہمارے ساتھی جانتے ہیں کہ ہم نے مدتوں یہ بات سمجھائی کہ اہل سنت والجماعت کو اپنے مسلک کا پکا ہونا چاہیے ہے وہ اہل سنت و جماعت کی بنائے آدمی عمل سے بنتا ہے ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ سارے نبیوں میں سب سے زیادہ اشرف المخلوقات اور الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں آپ جیسا کوئی نبی دنیا میں کبھی نہیں آیا جب آپ آ گئے تو آپ کے بعد کوئی نبی آنے کا نہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دینے کا جو عمل شروع فرمایا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنے کے بعد ختم کر دیا آپ بے مثال نبی ہیں بے نظیر نبی ہیں کمالات اور صفات اور صاحب کے اندر آپ بے نظیر ہیں لیکن آگے بھی آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو تربیت یافتہ جماعت ہے صحابہ کرام جن کو آپ نے تیئیس سال تک پڑھایا سکھایا سمجھایا دین کی بات کا امین بنایا اور آج ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا نبی کے ارشادات صحابہ کے طبیل ہم تک پہنچے دین کی صورت صحابہ کے کرام کی طبیل ہم کو پہنچی نماز پڑھنے کا طریقہ اگر صحابہ نہ بتاتے ہم تک نہ پتہ لگتا کہ نبی نے کس طرح نماز پڑھی روزہ رکھنے کا طریقہ نہ معلوم ہوتا ہم کو حج یہ سارے کام کر کے بتایا جہاد کیا نبی نے تو وہ بھی کر کے بتایا تھا آپ نے ہم کو بتایا کہ یہ جہاد کرنے کا طریقہ کافروں کے ساتھ سلا کرنی ہے تو یوں کرو لائی کرنی ہے کافروں سے تو اس طرح کرو امن کا یہ حکم ہے اور جب جہاد ہو تو اس کا یہ حکم ہے تبلیغ کرنے کا یہ طریقہ ہے شادی کی طریقے نہیں ہم کو بتایا نبی نے صحابہ نے اہل بیت نے شادیاں نہیں کی کیسے کرتے تھے کیا ہماری شادیاں میں کچھ جھلک ہوتی ہے اس کی نبی کے سامنے وفاتیں ہوئی نبی کے سامنے شہادتیں ہوئی کیا کیا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ نے اہل بیت نے کیا کیا کس طرح عمل کیا ان شہادتوں پر آخر کیا یہ زندگی کے جو حالات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے قابل عمل نہیں رہے سننے کس بات کے ہیں پھر عمل تو ہم نے اپنے آپ کرنا ہے اپنی مرضی میں اور کہتے ہیں نبی کے عمل رہے ہیں سنی تو وہ ہے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً پچاس سال کے بعد پیش آیا ہے واقعہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کربلا میں سن اکسٹھ ہجری میں لیکن صحابہ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کتنے عزیز ترین صحابہ کی شہادتیں ہوئی نبی کے گھرانے کی خود ہاشمی خاندان کی شہادتیں کتنی ہوئی آپ دیکھو غور کرو ایک ایک کو گننے میں تو بڑا لمبا وقت چاہیے میں صرف دو باتیں آپ سے مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ کے اندر یہ واقعات پیش آئے ایک جنگ عہد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے اور بہت زیادہ تکلیف سے شہید ہوئے ان کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ماتمی مجلس قائم فرمائی صحابہ تو جان نثار تھے اگر آپ ذرا سا بھی اشارہ کرتے تھے تو وہ خجروں سے واقع زخمی کر لیتے کیوں نبی کے جہاں اشارہ ہو جائے صحابہ تو وہاں خون دے دیتے تھے اور نبی پر فدا تھے ہم تو کہتے ہیں نا انگوٹھے چومنے کا نام ہے ہمارے یہاں تو محبت صرف یہاں تک ہے ہماری محبت تو اور وہ مدینہ نبی کا نہیں گن دیتے تھے اس سے پہلے اپنا خون با دیتے تھے دیکھو اسی کی لڑائی میں ایک عورت کے شوہر بھی شہید ہو گیا بیٹے بھی شہید ہو گیا خامد اور وہ باپ بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گیا پتا لگا عورت باہر آئی پوچھنے لگی کیا ہوا آ رہے تھے جنگ سے شہید ہونے کے بعد بازے جو بچ گئے وہ آ رہے تھے پوچھا کہ یوں ہوا تیرا تو بھائی بھی فلاں بھی فلاں بھی شہید ہو گئے وہ کیا کہتی ہے کہ نبی کا کیا حال ہے سر نہ اس کو باپ کی فکر نہ بھائی بیٹے کی فکر سب سے بڑا رشتہ تو آبدینی کا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی بھی فکر نہیں پھر اب بتاؤ کیا فکر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی جب انہوں نے کہا کہ وہ خیریت ہے تو وہ خوش ہو گئی کہنے لگے نبی کے بعد جب وہ زندہ ہے ہر مصیبت میں لیا تھا یہ جذبہ تھا نبی کے اوپر فضا کاری کا عہد کی جہاد میں اس جنگ عہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آ گیا آپ پر تیر آ رہے تھے ایک صحابی طرح ہے رضی اللہ تعالی وہ ڈھال دے کر جو روک رہے تھے تیروں کو کافروں کے تیروں کو وہ روک رہے تھے وہ ڈھال نیچے گر گئی تو وہ اپنے اس ہاتھ کو ڈھال بنا کر تیر روکتے رہے کہ نیچے اگر میں جھکوں گا تو ندی کے پیچھے تیر نہ لگ جائے ہاتھ چھلنی ہو گیا ڈھال کی بجائے ہاتھ پر تیروں کو لیتے رہے یہ جانے ساری فضا کاری دیکھی کبھی کسی اور نے یہ تو مسلمانوں کے اندر ایک خشبہ تھا اور نبی کے اوپر فدا ہونے کا جذبہ تھا اب یہ کہاں ہے یہ نمونے آج لوگ کہتے ہیں ستر تیر چلے امام حسین پر خنجر اتنے چلے تلواریں اتنی چلی میں کہا کرتا تھا یہ کون تھا بھائی گن رہا تھا جو کھڑا ہوا شیطان ارے تجھے نہیں مرنا تھا وہاں جا کر نوازے پر نبی کے یہ میگمبر کا صاحب ہی تو اپنا ہاتھوں سے تیر چھلنی کرا رہا ہے یہ تیرا گننے کا مقام تھا وہاں کس کے لے رہا تھا تیر لگ رہا تھا حسین کے تو تجھے مزہ آ رہا تھا تو گر رہا تھا وہاں کھڑا ہوا شیطان وہ مرنے والی بات ہے اس پر اعتبار کرنا بھی کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ ایسے دشمن اہل بیت کے روایتیں کر کر کے تم اعتبار کرتے ہو اس کا دشمن اہل بیت ہے سنتے ہیں ہمیشہ آپ لوگ عربی تو نہیں جانتے لیکن ہم اپنے جمعے کے خطبے میں الل امام الحمام سعید سیدنا ابی محمد بن الحسن اور سیدنا عبداللہ حسین دونوں بزرگوں کا نام نہیں لیتے حسن حسین کا ہم خطبے میں وہ آج دو چار دن پیٹ کر سانگ بنا کر حسین کے محب ہیں ہم تو پانچ ہر جمعے میں ان کی ممبر پر تعریف کرتے ہیں اور ان کو امام کہتے ہیں ان کو سید الشہدا کہتے ہیں ان کو شہید کہتے ہیں سعادت مند کہتے ہیں امام کہتے ہیں حمام کہتے ہیں شہید کہتے ہیں تو اہل بیت کی محبت یہ الگ مسئلہ ہے ان کی بےزتی کرنا بے حرمتی کرنا اور سانگ بنا کر دیواروں کے اندر مستوں کے اندر نہیں بلکہ بازاروں میں پھرانا کرتے اگر اس میں کوئی محبت ہوتی تو ہم سب سے پہلے کرتے اور تم سے زیادہ اچھا جلوس نکالتے اب میں انہیں کہنے لگا تھا تھوڑا سا تھوڑا سا مجھے کہہ دیں اب آپ کوئی بات نہیں تھوڑا سا وقت گزرے گا پونے دو کے بعد شروع ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں نماز دیر میں ہوئی یہ نہیں دیکھتے کہ شروع کب ہوئی تقریب آپ آتے نہیں وقت پر اخیر میں دیکھتے ہیں جی تین بج گئے تین تو بج گئے شروع کب ہوا تھا شروع جو دو بجے ہوا ہو تو پھر کیا کریں تین دو بجے نہیں تھے آپ ایک بجے شروع کرا دیا کریں دو بجے آ تو آپ کے اختیار میں ہے آج تو تھوڑی سی یہ بات کہنی ہی ہے میں نے اس میں تو میں نہیں کہہ سکا طبیعت اچھی نہیں ہے آج بھی وہ اب ان طلبوں کی طبیعت اچھی نہیں تھی اس لیے کچھ کہنے بیٹھ گیا ورنہ میں تو پیٹ بھر چکا ہوں تقریروں سے آپ بھی بھر چکے ہیں میری تقریر آپ کو بھی بہت تکلیف ہی ہوتی ہے جب میں کوئی بات کہتا ہوں کیونکہ میں نے تو ہوئی وہ اپنی پرانی باتیں آپ کو وہ ذرا سکھاتی نہیں آپ کو نیا مول بھی چاہیے کوئی نیا تقریر چاہیے نئی باتیں چاہیے دین بھی نیا کچھ بہت اچھا ہے ذرا چٹپٹا رنگیلا سنگیلا جی بہترین کوئی پنے پنے لگے ہوئے ہوں اس پہ کچھ کٹھائی کٹائی ہو ذرا چڑھاوا ہو <clears throat> ایسا دین چاہیے اور ہمارا تو سادہ دین ہے پرانا نماز پڑھو روزہ رکھو آج بھی ہم نے روزہ رکھنے کی بات سمجھائی آپ کو بلا جس دین میں روزے کی بات ہو وہاں کون آتا ہے اور ان کو تم میں کیا کہوں ہمارے بہت سے مسلمان سنی روزہ نہیں رکھتے اچھے سنی کیا رکھیں گے روزہ مولوی نہیں روزہ رکھتے سنی ہوں گے لوگ میں اپنی بات کہنے لگا کیوں انہوں نے تو گلے بار بار کے تصویریں کرنی روزہ کہاں رکھے وہ روزہ رکھے تصویر کو مرنا مردہ روزہ رکھے یہ اپنی بات کہہ رہا ہوں میں تو اپنوں کو کہہ رہا ہوں کیوں ہمارا دین بن گیا تماشے کا کسی نے بازار میں تماشا کہہ لیا کسی نے مچھلی میں بیٹھ کے ہمیں چاہیے چس کے گانا فلمی دل کے گانے ہوں چاہے بازار میں ہو چاہے مسجد میں ہو جب تک وہ گانے نہ ہوں گے حسین کا دن نہیں منایا گیا اچھا بھائی حضرت حمزہ شہید ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک تھے خاندان ہاشم کے بڑے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہدا کہا اسد اللہ کہا ان کو اللہ کشیر یہ سب باتیں کہی ان کا مسئلہ بھی ہوا جسم مبارک بھی ان کا چیرا گیا دل بھی نکال لیا گیا اور ہاتھ پیر کاٹ کر اور یہ کان وغیرہ لٹکائے بھی گئے دکھایا بھی گیا سب کو کیونکہ انہوں نے تو بہت بڑے بڑے کافروں کو مارا تھا پہلے قتل کیا تھا بڑا غصہ تھا کافروں کو ان پر بڑے بہادر تھے بڑے شجیر تھے شجاع تھے اب وہ سب کچھ ہوا پھر آپ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گل نکالا تھا کوئی علم لگایا ہو ارے یہ علم بردار عباس کا تو کربلا میں تھا نا علم بردار یہاں بھی کوئی علم بردار تھا نہیں عہد اس کی لڑائی میں اس کا علم بردار اس کا کہاں چلا گیا جگہ موتا میں شام کے علاقے میں نبی کریم نے جعفر تیار کو بنایا بھیجا وہاں امیر لشکر بنا کر زید ابن ہار زید زید کو بھیجا پہلے ان کا انتقال شہید ہو گیا وہ جعفر تیار کو بھیجا شہید ہو گئے پھر ان کو کہا عبداللہ روا کو ابن روا کو وہ بھی شہید ہو گئے تین صحابہ کا نام لے کر نبی کریم نے ایک کے پیچھے دوسرا تیسرا تینوں کا نام لیا کہ اس طرح اس طرح ہو جانا اگر تم وہاں شہید ہو جاؤ تو یہ ہو جائے یہ ہو جائے شہید تو یہ ہو جائے تینوں کا نام لیا وہ تینوں شہید ہو گئے نبی کی پیشن گوئی تھی یہاں لوگ علم غیر کے مسئلے شروع کر دیتے ہیں بھائی نبی کی پیشن گوئی

امیر مقرر کیا یا بات دیکھ رہے اسی طرح شہید ہو گئے وہ میں نے بتانا یہ ہے کہ جعفر کون ہے حضرت علی کے بھائی ہیں اور بڑے بھائی ہیں دس سال بڑے تھے بہت عظیم الشان مجاہد قسم کے طبیعت کے تھے حبشے میں بھی ایک ہجرت کی ہے حبشے میں مسلمانوں نے ایک ہجرت کی ہے مدینے میں تو مکے سے جو میں محدود کرنے والے تھے مہاجرین ان کے سردار حضرت جعفر بن ابی طالب حضور کے چچزاد بھائی تھے حضرت علی کے حقیقی بھائی وہاں خوب تقریریں کی اور وہاں بڑے خطبے پڑے نجاشی بادشاہ کو بھی مسلمان بنا لیا ان کی تقریر جب ہوئی ہے عیسائیوں کے پادریوں کے سامنے تو حضرت عیسیٰ السلام کے بارے میں جو قرآن نے بیان کیا ہے انہوں نے پڑھ کر سنایا وہاں وہاں بھی تبلیغ فرمائی وہ لوگ مسلمان ہو گئے بڑا جو تھا اس کا پھر جب آئے ہیں تو خیبر کی لڑائی ہو رہی تھی ہجری ہو گیا تھا خیبر فتح ہو رہی تھی جب ہی وہ آئے واپس ہجرت حبشے سے مدینے کی طرف ہوئے حضرت عثمان بھی ان لوگوں میں تھے نبی کریم کے رقیہ بھی ان لوگوں میں تھی انہوں نے دو دو ہجرتیں کی ہیں ایک مکے سے حفشہ اور ایک ہفتے سے یہ صاحب الحجرت عین کہلاتے ہیں دو ہجرتوں کے یہ ثواب ان کو حاصل ہوتا ہے یہ معمولی بزرگ تھوڑی تھے یہ خاندان بنے ہاشم کے بڑے ایک شہیدم نوجوان تھے جب یہ مدینے میں آئے ہیں خیبر کی لڑائی کے موقع پر اور خیبر کا جنگ ختم ہو گیا پتہ ہو رہی تھی کتنی خوشی کی بات تھی یہ صحابہ کے لیے رول کے لیے تو نے فرمایا بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ مجھے زیادہ خیبر کے فتح ہونے کی خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی بھی زیادہ خوشی ہے اتنی خوشی ہوئی دیکھیے اتنا چہتا اور محبوب پیارا بھائی وہ شہید ہو گیا کہاں شام کے علاقے میں موتا کی جنگ نبی کا بھیجا ہوا تاریخ میں آتا ہے کہ قلم اٹھایا ہوا تھا جھنڈا اسلام کا اٹھایا ہوا تھا کسی کا لگا یہاں زخم ہو گیا بازو جڑ سے کٹ گیا جھنڈا نیچے نہیں دیا دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا دوسرے ہاتھ سے پکڑا اور لڑتے رہے جب یہ بھی کٹ گیا تو پھر دوسرے صحابی نے جھنڈا پکڑ لیا تو دونوں بازو کٹ گئے پھر شہید ہو گئے عارف ملک کا ہے کہ تقریباً نبے زخم اگلے حصے میں تھے یہ تھے وہ مجاہد یہ تھے وہ شہید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہیں اور اس مارکے کی میدان جنگ کی خبر دے رہے ہیں جعفر بھی اس طرح شہید ہو گئے زید ابن حارثہ بھی اس طرح شہید ہو گئے عبداللہ ابن بھی اس طرح شہید ہو گئے اور یہ خبر دے رہے ہیں اور دعائیں خیر کر رہے ہیں ان کے لیے شیخ عبد مدارس النبوت میں لکھ رہا ہے کہ دعائیں خیر کر رہے ہیں یار لوگوں نے دعا جنازے کی بات کی نکال اس سے ایسی یہ جہالت کی باتیں ہیں پڑھے لکھے مولوی بھی جہالت کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں ہے بڑے بڑے شار حدیث دعا خیر کہتے ہیں یہ جنازے کی نماز بنا کرنے لگتے ہیں دوستوں کو نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ قیامت تک دین کی حفاظت کریں گے ٹھیک ہے اب کمی آ گئی ہے صحیح عالموں کی لیکن مٹنے نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ اپنے دین اس کا اپنا ذمہ ہے دوستو حضرت جعفر کا یہ واقعہ سنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جعفر کے دو بازو کتے اللہ نے کو فرشتوں کے دو بازو عطا کر دیے وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پھر رہا ہے اور جب ان کے گھر گئے جا کے گھر والوں کو بتانا تھا نا واقعہ نبی نے جو دیکھا موضا تھا نبی کا مدینے میں بیٹھ کر وہ مار کے گا اور میدان کا حال بتا رہا ہے یہ جا کے گھر میں بتانا تھا نا شریف میں روایت کی جاتی ہے کہ آپ گئے گھر میں اور گھر میں جا کے یہ بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کو کہا یمن یمن جنا ہے دو پر والوں کے بیٹے حضرت کہ گھر والوں نے دیکھا کہ دلگیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے کچھ آثار معلوم ہوئے کہا کہ خیریت ہے وہ شہید ہو گیا ہے بھائی اور بس صبر بس ختم ہو گیا یہ تعزیت تھی صبر کی تلخین صبر کی تلقین کرنے کے بعد آپ چلے آئے یہ تھا نبی کا اسوا شہادت کے بعد بھائی کی شہادت میں یہ فرما رہے تھے کہ خیبر کے فتح ہونے سے زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے ملنے سے زیادہ خوشی ہے حضرت حمزہ شہید ہوئے حضرت جعفر شہید ہوئے یہ تو میں نے مثال دی تھی ستر شہید ہوئے جنگ عہد کے اندر مسلمان اور بڑے بڑے مسلمان ارے میں تو یہ ایک اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں ساری امت کا اتفاق ہے کہ بدر کے شہیدوں سے اللہ نے وہ منسوخ فرمایا نبی کریم کی زبان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدن کو جو بدن کی پہلی جنگ میں شریک ہوئے اسلام میں پہلی جنگ ہے وہ کافروں کے ساتھ جس میں نبی خود تھے صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اور بایا کہ اللہ اطلاع على اہل بدر اعملوا ما شئتم او کما قال علیہ السلام نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو دیکھ لیا ہے اہل بدر کے جو بدر میں جنگ کرنے گئے تھے جہاد کرنے گئے تھے ان کے اخلاص اور دل کو اللہ نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد بزدلی کرتے ہو ان کے کارناموں کو بزدلی کے نمونے کے ساتھ دکھایا جاتا ہے ان کی سجاعت اور بہادری کو بہادروں کی طرح نہیں بتایا جاتا رونے اور پیٹنے میں ان کو سجا کر بتایا جاتا ہے اہل بیت خاندان نبوت نے جو صبر کیا وہاں پر جو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ سب شہید ہو رہے ہیں آنکھوں سے دیکھ کر بھی بے صبری نہیں کی انہوں نے وہ عورتیں تھیں کچھ مرد بھی تھے لیکن ان کا عزم اور استقلال بہادری یہ تھی کہ وہ پتلے تھے صبر کے ہم نے نمونہ دکھایا ان کا بے صبری کا تاریخ کو ہم نے میں پیش کیا نمونہ غلط نکالا تصویر کشی غلط کی مسخ کر دی تصویر ایک بہت خوبصورت آدمی کی تصویر کوئی اگر الٹی کر کے اس کو کالا سیاہ اور بڑا بدسورت دکھائے تو یہ نمونہ تو نہیں ہوا یہ تو سورت کو مٹانا اور مسخ کرنا ہے دوستو عزیزو یہ اہل بیت کی محبت نہیں اس میں کیا رکھا ہے محبت میں جو آپ کہتے ہیں یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابوں نے اہل بیت نے نبی کی ایک ایک سنت اور ایک ایک طریقے پر اپنی جان فدا کر دی حضرت حسن ہو یا حسین ہو یہ تو نبی کے نواسے ہیں نبی کے زمانے میں تو یہ سات برس کا کوئی نو برس کا کوئی اور یہ صحابہ کی جو جماعت تھی میں حضرت علی بھی ہیں جعفر تیار بھی ہیں حمزہ بھی ہیں عباس بھی ہیں زبیر و طلحہ بھی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے یہ سارے صحابہ ہیں انہوں نے ایک ایک نبی کی سنت کو اپنایا اور جان دی حفاظت کری اس کی ہمیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور یہی دکھی باتیں ہیں جو آپ کو کبھی کبھی سننی پڑتی ہیں مجبوراً کہ ہمارے تو مسلمان اہل سنت والجماعت میں بھی اب بہت سے ایسے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں سننا چاہتے اگر یوں کہا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے کہ حضرت کہہ رہے ہیں ان کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ باتیں ہمارے سامنے ہیں ہم سنیوں کو بھی جان رہے ہیں اور دوسروں کو تو خیر بہرحال جان نہیں گئے تھے بات تو سمجھنے کی اپنوں کو بھی ہے کہ ہمارے مسلمان سنیوں کے اندر بھی صحابہ کی جو عظمت دل میں ہونی چاہیے ایک صحابی ایک صحابی اس کی عظمت اللہ کے نزدیک اتنی ہے کہ سارے غوث اور قطب اس ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ صحابی کا ایک عظمت ہے اس کا ایک مقام ہے اس کا ایک حوصلہ پلند ہے اس کی عظمت بہت اونچی ہے کیوں کہ باہر والے دوسرے لوگ عبادتیں بہت کر سکتے ہیں نماز بہت پڑھ سکتے ہیں نوافل قرآن پاک کی تلاوت بہت کر سکتے ہیں اور کسی کو اللہ نصیب کرے جہاد بھی کے ساتھ خوب کر سکتے ہیں لیکن نبی کے چہرے انور پر جو ایک نظر ہے اسلام کے حالت میں اس کی کہیں کوئی مداوع نہیں اس کی کوئی عبادت برابر نہیں کروڑوں کی یہ عظمت نصیب ہوئی ہے یہ کسی کو نہیں مل سکتی یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھوس بھی تلتا ہے جہ بھی تلتی ہے راجو الگ ہوتی ہے ان کی بھوس کے تولنے کا اور ہے طریقہ اناج کے تولنے کا اور طریقہ ہے اور آپ نے دیکھا سناروں کے یہاں جا کے سونے کا جو بات ہے سونے کتنے کیسے تلتے ہیں نبی کی جماعت صحابہ اور اہل بیت یہ دو نہیں ہیں نبی نے سب کی تربیت کی ہے سب کو پڑھایا ہے سب کو سکھایا ہے سب کے اخلاق درست کیے ہیں کوئی سکی ہے ہیں تعلیم کے ساتھ تجزیہ بھی کیا ہے نفسوں کو پاک کر دیا ہے صاف کر دیا ہے ان کا حضرت کینا کہ ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ نبی کی ایک آنکھ ہے دوسری بھی آنکھ ہے اہل بیت دوسری آنکھ یہ بالکل ملے ہوئے بھی پڑھتے ہیں اہل سنت و جماعت آپ کو عربی نہیں آتی مشکل یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو اللہ سے ڈرو دیکھو آدمی منہ پر بات لاتا نہیں ڈر کے مارے لوگ دیکھ لیں گے سن لیں گے نہیں نہیں اللہ سے ڈرایا اللہ سے ڈرایا دو دفعہ کہہ کر اللہ اللہ میں بھی دیکھتا ہے باہر بھی دیکھتا ہے اندر بھی دیکھتا ہے جہاں کوئی آدمی نہیں ہوتا وہاں بھی دیکھتا ہے اللہ کے ڈرو صحابہ کے بارے میں بدگمانی نہ کرو وہ دلوں کو بھی دیکھتا ہے بد زبانی تو دور کی بات ہے بدگمانی بھی نہ کرو اور اللہ سے ڈر کر نہ کرو لوگوں کے سامنے تو تم اچھی اچھی باتیں کرو اور اندر پھر الگ کرو یہ نہ کرنا اللہ سے ڈرنا اللہ اللہ حافظ اپنی محبت کی اور اپنی علامت قرار دے دیا صحابہ کی محبت کو اور صحابہ کی محبت کو جو آدمی صحابہ سے محبت کرتا ہے فرماتے نبی کہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے جو صحابہ سے بگل رکھتا ہے تو نبی کہتے ہیں میرے ساتھ بغض ہے اس کو اس لیے بغض رکھتا ہے صحابہ تو عزیزوں غور کرو ہم اہل سنت و جماعت کس طرح جا رہے ہیں نبی کے بغذ رکھنے والوں کے ساتھ جا رہے ہیں من حبا نبی نے فرمایا کہ جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے حشر میں اس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو جن لوگوں کے ساتھ دیکھو کہ نبی کے کرنے والے تو نہیں اور اس کی علامت کیا ہے کہ نبی کے ساتھ ہے کہ صحابہ سے بگس ہوگا یہ علامت ہے نبی کے ساتھ مغل ہونے کی اور نبی کے ساتھ محبت ہونے کی علامت یہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ محبت نبی کا معیار بیان کیا ہوا ہے ہم نے دنیا اپنی طرف سے کہا دوستوں عزیزوں غور کر لو سوچو اب یہ جو جمعہ اگلا آئے گا وہ تو آئے گا بعد میں ہی آج آپ کو میں پہلے ہی نصیحت عرض کر رہا ہوں میرا یہ حق ہے کہ میں دوستوں کو عزیزوں کو اپنے سمجھاؤں خاص کر نوجوان بھائیوں کو میں عزیزوں کو کہتا ہوں کہ تم تماش بھی نہ بنو جلسوں کی جلوسوں کی تمہیں زیادہ سڑک بن جاتے ہو عورتوں کو مردوں کو سب کو نصیحت کر رہا ہوں اپنے اپنے گھروں میں بچوں کو عورتوں کو خاص طور سے سمجھاؤ یہ مذاق نہیں ہے نبی کی صحابہ کی اہل بیت کی بے حرمتی ہے جو اس کو خوش ہو کر دیکھے گا اس میں شریک ہوگا وہ بھی گناہ وہ کر رہا ہے بے تم دیکھ رہے ہو خوش ہو کر یہ کیا ہے مدد ہے ان کا ساتھ ہونا ہے رحمت میں پکڑ ہوگی روکو اپنوں کو زور سے روکو محبت سے روکو دوستانہ تعلق سے روکو جس طرح بھی روکو روکو اپنوں کو میں تو اتنی بات کہتا ہوں لیکن میری بات تو آپ نہیں سنتے نا میں تو ہر محرم پر یہی الز معروف کرتا رہتا ہوں باقی آپ لوگوں کو شوق ہے جلسوں کا وہ بھی آپ سن ہی لیتے ہیں بارہ لیکن مشکل یہ ہے کہ جلسے سنتے ہیں آپ بعد میں پہلے آپ ان لوگوں کے وہ مرثیے سنتے ہیں یہاں سے نکال دیا باہر دل دل پھر جا کے مسجد میں سننے لگے دونوں کام آپ کرتے ہیں آپ کا ہاضمہ بڑا تکڑا ہے دونوں کام آپ کے ہزم ہو جاتے ہیں دوستو عزیزو یہ اچھی باتیں نہیں ہوشیار ہو جاؤ ساتھ کام لے ہمارا تو کہنا ہی ہے کرنا تو آپ نہیں ہے سن اکاون کی بات ہے بوڑھے آدمی میرے اس بات کے گواہ ہوں گے حسین آباد میں بڑا جھگڑا ہوا اور کافی تصادم کی صورت بننے کی صورت بن گئی تھی تصادم نہیں ہوا لیکن خوب بن گئی وہاں جلسہ جو گیارہویں اب ہوتا ہے محرم کی اس کا وہ ابتدائی تھا معاملہ ہم نے بہت کوشش کی اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں جلسہ ہو گیا آج بھی وہ ہوتا ہے لیکن یاد دلانے والے